حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرے یعنی ایک مسلمان دوسرے پر ہتھیار اٹھا لے اور دوسرا بھی اٹھا لے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں اکٹھے جہنم میں گر پڑتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکیس